حضرت زید بن خالد نے بسر بن سعید کو حضرت ابو جوہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا سنا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر اس فعل کا کس قدر گناہ ہے تو اس کے لیے چالیس سال یا مہینے یا دن تک رکے رہنا اس کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہو سنن نسائی حدیث نمبر سات سو ستاون